حدود میں تھا اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اب دیکھا کہ اچھے آدمی بولے کہ خواب آپ کی تعبیر جانتے ہو بڑے اچھے آدمی دکھتے ہو کہا کہ ہاں خواب کی تعبیر جانتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا ان دونوں نے پوچھا کہ آپ آپ کی کی خواب خواب تعبیر جانتا ہاں کہا کہ دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے وہ انگور نہیں چھوڑنے والا جو شراب دیتا تھا انہیں آسر و خمرہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے اور دوسرا یہ بول رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ احمل احمل راسی راسی کو تاکل کہ میں اپنے سر پر روٹی کی چنگیری رکھے ہوئے ہوں اور کوے چیل آ کر کے پرندے آ کر کے روٹی کھا رہے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا کہا کہ ابھی کھانا آ رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیل میں بھی کھانا دینے کا رواج تھا کہا کہ ابھی کھانا جب تک آتا ہے تب تک میں ایک بات تمہیں بول دوں اور جب تک بات بولتا نہیں تب تک میں خواب کی تعبیر بتاتا نہیں لہذا اس طریقے کے چکر میں لوگوں کو لینا چاہیے اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو اپنی بات پہلے کہہ لو پھر کام کرو کہ بھائی آپ کا کام کر دیں گے لیکن پہلے ایک بات سن لو اب ظاہر ہے چاروں تو سننے والا اس کا کام ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت اور عجیب و غریب انداز ہے سمجھانے کا یا صاحب آر باب متفر قید کے دوستو جیل خانے کے دوستو یہاں تو فوراً آپ ہاتھ آتے ہیں غلط ہے بڑے پیار سے انہیں سمجھائیے بڑے پیار سے سمجھائیے انہیں لوگوں کے اوپر محنت کیجیے پیار سے ڈنڈے کے زور سے کوئی ماننے والا نہیں ہے اور قرآن حکیم ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا دلائل کے زور سے اور براہیم کے زور سے منواتا ہے کہ میں دلیل دیتا ہوں تیرے پاس دلیل ڈنڈا درمیان میں کہیں نہیں آتا خادا پائی درمیان میں کہیں نہیں آتی آستین کہیں اوپر نہیں چڑھتی ہے انہوں نے کہا یا صاحب اے میرے قید کے دوستو ایک بات کہہ رہا ہوں جواب دو آر بابو متفرقون اللہ الواحد القہار یہ متفرق معبود بہتر ہیں یا ایک واحد القہار توحید کی دعوت دے رہے ایک بہت پیاری بات کہی بولو ایک کو منانا اچھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اگر بہت سارے لوگوں کو منانے چلو گے تو وفاداری تقسیم ہو جائے گی ایک بھی نہیں مانے گا اگر رام کو خوش کرنے چلو گے تو رحیم ناخوش ہو جائے گا رحیم کو ناخوش کرنے چلو گے تو رام کو ناخوش ہو جائے گا اور جہاں تک ان کے معبودوں کا حال ہے ایک معبود کو منانے چلو گے تو دوسرا معبود ناراض ہو جائے گا شیو کے مندر میں گئے وہاں کچھ چڑھانے کے لیے اور اس دن رام مندر میں نہیں گئے یا اس طرح درگا کی پوجا کے لیے نہیں گئے تو یہ کہیں گے کہ آج وہاں گیا تھا ہمارے یہاں نہیں آیا ہمارا پورا وفادار نہیں ہے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا آقا کہ میرے غلام کی وفاداری تقسیم ہو کوئی آقا یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے غلام کی وفاداری تقسیم ہو اس کی ساری وفاداری میرے لیے محفوظ ہونی چاہیے تو اور اگر ایک غلام بہت سارے لوگوں کی غلامی کرے تو اسے بھی پریشانی ہوگی آقا کو بھی پریشانی اور غلام کو بھی پریشانی آقا یہ سمجھے گا میری وفاداری تقسیم ہو گئی خالص میرا وفادار نہیں ہے اور یہ بھی پریشان ہو جائے گا یہاں اس کی خدمت کر کے یہاں اس کی خدمت کر کے وہاں دیر ہو رہی تو وہاں گالیاں کھا رہا ہے وہاں دیر ہو رہی تو وہاں جوتے کھا رہا ہے وہاں دیر ہو رہی ہے تو وہاں جوتے کھا رہا ہے یہاں بھی کتنے لوگوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک بھی ماننے والا نہیں ہے ایک بھی ماننے والا نہیں بہرحال انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد توحید کی دعوت دے چکے تو خواب کی تعبیر بتائی کہا کہ بھائی دیکھ سیدھی سادی بات ہے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے اوپر جو الزام ہے وہ الزام ثابت نہیں ہوگا تو بچ جائے گا اور پھر سے تو بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا شراب پلاتا رہے گا اور بھائی تو جس نے دیکھا ہے کہ میں سر کے اوپر خوان اٹھاتا ہوں اور روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں دیکھ بھائی تجھے تو پھانسی ہو جائے گی تجھے پھانسی ہو جائے گی اور تیرے مغز کو تیرے سر سے چڑیاں اپنی غذا لیں گی تو بچے گا نہیں تجھے سولی دے دی جائے گی اور جو یہ بچ گیا تھا اس سے یہ بولے کہ جا کر کے اپنے بادشاہ کے پاس کہنا کہ ایک اچھا آدمی خامخواہ پھنس گیا ہے اسے جیل سے نکالو لیکن وہ آدمی گیا تو شیطان نے بھلا دیا ذکر کرنا ہی بھول گیا خوش خوش تھا وہ جیل سے چھٹکارا ملا تھا اسے خوش خوش تھا وہ بات ہی بھول گیا پھر بادشاہ نے اسی دوران ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے تمام نجومیوں کو بلایا گیا کہا یا وفتونی فیرو جایا ارے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اے نجومیوں تو نجومیوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ موٹی گائیں ہیں دبلی گائیں

معلوم ہوا ارے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر بتانے والا جیل میں ہے بڑا اچھا آدمی ہے ارے کہا جا کر کے لے آؤ یہ گیا اور کہا کہ دیکھو ایک خواب دیکھا میرے بادشاہ نے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائے کھا رہے ہیں ارے بتاؤ تاکہ میں جلدی سے جا کر کے اپنے بادشاہ کو بتاؤں کہا کہ دیکھو سات موٹی گایوں کا مطلب یہ ہے کہ سات سال بڑی اچھی فصلیں آئیں گی تو سات سال جو پیداوار ہو اس کو بالیوں کے اندر رکھ لو طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس لیے کہ بالیوں کے اندر دانے ہوں تو کیڑے نہیں لگتے سات سال کی پیداوار کو جمع کر کے رکھو اسٹور کر کے رکھو اس لیے کہ سات سال کے بعد سات سال سوکھا آنے والا ہے تو اس سات سال میں جو جمع رہے گا سات سال جو سوکھے کے آئیں گے اس کے اندر کام آئے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہے اب بادشاہ پریشان کہ بالکل یہی خواب کی تعبیر آ رہی ہے اتنا اچھا آدمی نکالو اس کو جیل سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے نہیں نکلتا باقاعدہ شاہانہ کر و فر کے ساتھ ان کو لے جانے کے لیے لوگ آئے کہ آپ کو جیل سے نکالا جائے اور پورے اعزاز کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جائے کہا کہ جب تک میری تحقیق حال نہیں ہوتی تب تک میں نہیں نکلتا عورتوں کو بلاؤ خطا کس کی تھی لہذا عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا تمام عورتوں کو بلایا گیا اور تمام عورتوں نے گناہ ہے اس طریقے سے ان کے تحقیق حال کی تحقیق ہوئی اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو لے جایا گیا یہ بارہویں پارے کا جسٹ ہے جو پیش کیا گیا قصہ بھی آگے جاری ہے تیرہویں پارے کے اندر اللہ ہمیں نیک عمل اور اسی سمت کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ تیرواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے کہ جب ان کے معاملے کی تحقیق ہوئی اور وہ بے قصور ثابت ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو بے قصور ثابت ہوا ہوں اس کا کریڈٹ میرے نفس کو نہیں جاتا ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے جو میں اس گناہ سے بچ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا رحم ہو تبھی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے ورنہ نفس تو آدمی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اعلان کروا دیا کہ اب یہ ایک معمولی قیدی نہیں رہے بلکہ اب میں ان کو اپنا سب سے قریبی اور اپنا سب سے زیادہ مقرب آدمی بنا لیتا ہوں اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر نگراں بنا دیجیے بالفاظ دیگر مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے اس لیے کہ سات سال تو فصلیں بڑی اچھی ہوں گی لیکن سات سالوں کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ قہد کے ہوں گے لہذا ابھی سے اگر مجھے یہ منصب دے دیا جائے یہ عہدہ دے دیا جائے تو میں اس کو اچھی طرح ڈیل کروں گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے اس سلسلے میں کافی معلومات وسیع معلومات دی گئی آپ نے فرمایا اجالنی اللہ انی حفیظ العلیم مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے زمین کے خزانوں کے اوپر مجھے بنا دیجئے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور حفاظت کیسے کی جائے اس کا مجھے علم ہے انی حفیظ علیم میں اس کی نگرانی کر سکتا ہوں اور اس کی نگرانی کس طرح کی جائے اس کا علم ہے مجھے گویا دو صفتیں آپ نے اپنی بتائی ایک تو میں حفیظ ہوں کہ میں اس عہدے کی حفاظت کروں گا اور دوسرے اس معاملے کو کس طرح ڈیل کیا جائے اس کا مجھے پوری طرح علم ہے اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ آدمی کو خود بخود عہدہ نہیں مانگنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب العمارہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی عہدہ مانگے منصب مانگے تو اسے عہدہ نہ دو اسے منصب مت دو مانگنے والے کو عہدہ نہ دیا جائے ہمارے اس جمہوری نظام کے اندر اس جمہوری حکومت کے اندر الیکشن کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ گاڑیاں لے لے کر کے ان کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کو ووٹ دیجئے ان کو عہدہ دیجئے ان کو منصب دیجئے در حقیقت اس طرح اوٹ مانگنے کا اور عہدہ مانگنے کا اور منصب مانگنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے ہاں اگر اس جگہ پر اس بستی میں اس معاشرے کے اندر باصلاحیت لوگ موجود نہیں ہیں اور کوئی آدمی سچ مچ سیاسی بصیرت رکھتا ہے سیاست کے اندر ترک رکھتا ہے تو قوم کی خدمت کے پیش نظر وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے اس لیے کہ اگر اس آدمی کے علاوہ کسی اور کو عہدہ دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے معلومات نہ ہونے کی بنا پر وہ آدمی عہدے کا غلط استعمال کرے لہذا اگر کوئی ایسا آدمی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ووٹ دو مجھے عہدہ دو اور مجھے منصب دو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم کی ملک کی خدمت کے پیش نظر انہوں نے عہدے کی مانگ کی منصب کی مانگ کی اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح علم تھا کہ اس عہدے کو اور اس منصب کو میرے علاوہ ڈیل کرنے کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے اب یہیں پر یہ بات بھی صاف ہو جائے کہ ہم اپنا امیر کسے بنائیں اپنا رہنما کسے بنائیں عہدہ کسے دیں اپنا دینی یا سیاسی منصب کسے عطا کریں سیاسی اور دینی اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ ایک ملک کی ایک صوبے کی عمارت کے تعلق سے امیر بنانے کے تعلق سے ایک آدمی کو تلاش کر رہے تھے آدمی مل نہیں رہا تھا آپ یہ چاہتے تھے کہ فلا جگہ کا امیر میں کسی کو بنا کر کے بھیج دوں لیکن آپ کے معیار پر کوئی اتر نہیں رہا تھا لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بڑے دنوں سے فلاں صوبے کے لیے امیر کی تلاش کر رہے ہیں اب تک کوئی امیر آپ کو ملا نہیں کہا کہ میرے معیار پہ ابھی کوئی آدمی اترا نہیں ہے کہا کہ آپ کا معیار کیا ہے آپ کو کیسا امیر چاہیے کیسی صلاحیت والا چاہیے کیا خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے تو آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ ایسا آدمی چاہیے کہ اگر امیر نہ بنایا جائے تو امیر لگے اور اگر امیر بنا دیا جائے تو امیر نہ لگے اگر امیر نہ بنایا جائے تو امیر لگے اور اگر اگر امیر بنا دیا جائے تو امیر نہ لگے اس طریقے کا آدمی مجھے چاہیے یہیں پر معلوم یہ ہو گیا کہ عمارت کے انتخاب کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے جو سیاسی بصیرت رکھتا ہو علم رکھتا ہو اور وسیع نظر رکھتا ہو حالات کی رفتار کے اوپر یہیں پر ایک بات اور صاف کر دوں کہ ہمارے ہندوستان کا جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے لیکن اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے بلکہ آپ اسے دو ٹیلیٹیرین اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں آپ ٹوٹیلیٹیرین رول یعنی کہ شورائی حکومت اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے بلکہ اسلام کا نظام شوراوی نظام ہے ہر معاملہ وہاں شورا طے کرتی ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا تو جانتے ہیں آپ کا انتخاب کس طرح عمل میں آیا شورا سے آپ کا انتخاب ہوا اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بات ان کو خلیفہ بنانا اور خلیفہ بنانے سے پہلے تمام عوام کے سامنے ان کو پیش کر دینا کہ یہ وہ ہیں جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کیا ہے اگر تم لوگ پسند کرتے ہو تو بنا لینا گویا کہ عوام کی ثواب دید پر ہے عوام اگر پسند کرتی ہے تو اسی آدمی کو خلیفہ بنایا جائے اسی آدمی کو امیر بنایا جائے اور یہ معاملہ شورا سے طے ہوگا تو ہمارا نظام جو اسلامی ہے وہ شوراوی نظام ہے نہ کہ جمہوری اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنی دانست میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا تھا اس لیے کہ تب سے ان لوگوں کو معلومات نہیں ہوئی کہ ہمارا بھائی کہاں گیا اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بے سرو بے سرو سامان اور بے سہارا شخص کو بچے کو اپنا سہارا دیا اور جو بے یارو مددگار تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مصر مصر کا تاج و تخت دے دیا کا فوڈ منسٹر بنا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آدمی کتنا بھی کسی کا برا چاہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا برا نہ چاہے تو لوگوں کے برا چاہنے سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا یہاں دیکھو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دانست میں مار دیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں یہ بے سر و سامان اور بے سہارا بچہ مصر میں پہنچا وہاں بکا عزیز مصر کہاں گیا جیل گیا لیکن تمام مصیبتوں کے اوپر اس نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں انہیں مصر کا تاج و تخت سونپ دیا اور وہ اس وقت فوڈ منسٹر ہیں اب قحط کا دور شروع ہو رہا ہے اور قحط کا اثر دور دور تک پھیل گیا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں بھی جس سے آپ نکلے تھے جو آپ کا مولد اور منشا تھا جو آپ کا نیٹو پلیس تھا آپ کا اصل وطن تھا یہ قحط کا اثر وہاں تک دراز ہوا وہاں کے لوگ بھی پریشان ہوئے آپ کے دسوں بھائی اونٹ لے لے کر کے روانہ ہوئے مصر کی طرف اور جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام غلہ جات کی تقسیم پر موجود تھے اور لوگوں کو آرڈرز دے رہے تھے کہ فلاں آدمی کو اتنا دیا جائے فلاں آدمی کو اتنا دیا جائے تبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے دسوں بھائی وہاں آ گئے فارف مہم لہم ان کے رون آپ نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مر گیا ہوں کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں کہا کہ ہم دس ہیں بھائی اور ایک بھائی اور ہے اور ہمارے والد ہیں اور ہماری والدہ ہیں کہا کہ اچھا جو تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے اب کے آنا تو اس کو لے کر کے آنا اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ فیکس ہر آدمی کو ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا تو اس کو لے کر کے آنا تو ایک اونٹ غلہ اور مل جائے گا ہمارے قانون کے مطابق اور ایک بات اچھی طرح یاد کر لو اگر تم نہیں لائے فلم تاتونی بھی فلا کئی ہندی بلا ایک دانا بھی ملنے والا نہیں ہے اگر چھوٹے کو نہیں لائے لیکن اب بھی وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کون ہے چھوٹا بھائی آپ کا بن یمین جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ ساتھ میں نہیں آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ میرا چھوٹا بھائی نہیں آیا کہا کہ بھی فلا کئی اگر اسے اب کے نہیں لائے تو ایک دانا تم کو ملنے والا نہیں ہے اور اگر لائے تو پھر بہت زیادہ ملے گا کہا کہ دیکھیے چھوٹا بھائی جو ہم لوگوں کا ہے وہ بڑا محبوب ہے ہمارے باپ کے نزدیک بڑی مشکل سے ہم اسے لا پائیں گے کہا کہ کچھ بھی کرو اسے لے کر کے آنا اور جب ان کا قافلہ کی کی طرف روانہ ہوا اپنے شہر طرف روانہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ان کے غلے کے اندر رکھ دو اس لیے کہ پیسہ لے کر غلہ دیا جاتا تھا مفت میں تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا اب جب وہاں پہنچے انہوں نے غلے کو اتارا غلے کو کھولا سامان کو کھولا ولما فتح متا ہوں ہوں ردت کالو یا بانا ماں نبگی ہاد ہی ردت و و و اہلنا خانہ یسیر کہ یہ تو مفت میں غلہ مل گیا ہے ارے دیکھیے بادشاہ کتنا رحم دل ہے کہ اس نے پونجی بھی واپس لوٹا دی یہ سارا کا سارا پیسہ موجود ہے اور غلہ مفت میں مل گیا ہے ان کے والد بھی بہت خوش ہوئے کہ کہ ہاں بہت اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے کہا کہ لیکن ایک بات اس نے کہی ہے کہ وہ چھوٹے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے گا کہا کہ نہیں بالکل بھیجنے والا نہیں میں قال لن ارسلوا معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تعطونني به الا يحاط بكم فلما اعطوه موثقهم قال الله على ما نقول وكل چھوٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا لن ارسلوا معكم میں تمہیں نہیں بھیجنے والا کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے کہا اچھا ایک بچے کی حفاظت تم نے کر لی اب دوسرے بچے کی حفاظت کرو گے بڑی اچھی حفاظت کی تم نے میرے بچے کی اب دوسرے بچے کو لے جا رہے ہو اور اس کی حفاظت کر رہے ہو میں اس کو تمہاری حفاظت میں نہیں دے رہا فاللہ خیر حافظ ارحم الرحمین اب میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں رہا یہ معاملہ کہ اگر چھوٹا گیا نہیں تو غلہ نہیں ملے گا چھوٹے کو میں بھیج رہا ہوں لیکن تم مجھے پکا وعدہ دو یہاں کہ لتا تن بہی کہ اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ گے فلما آتا ہوں جب انہوں نے پورا عہد دے دیا وعدہ کر لیا پکا تب کہا قال اللہ علامہ نقول وکیل کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہے اس پر نگراہ ہے ہم لوگ چھوٹے کو لے کر آئیں گے اب جب چلنے لگے تو چھوٹا بھی ساتھ میں ہے بن یمین حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی کہا کہ میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ نظر برحق ہے نظر لگ جاتی ہے ایک تو اس وجہ سے کہ نظر نہ لگ جائے اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو منع کیا کہ وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو ہٹے کٹے خوبصورت ہینڈسم ایک ساتھ اگر کسی دروازے سے داخل ہوئے تو نظر لگ جانے کا اندیشہ تھا شاید اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے انہیں وارن کیا کہ دیکھو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا یا یہ خدشہ تھا کہ اتنے آدمی اتنے نوجوان گیارہ کے گیارہ وہ بھی اتنے خوبصورت ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جاسوسی کا شبہ کیا جائے لہذا اس خدشے کے پیش نظر بھی انہوں نے کہا کہ سب لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مختلف دروازے سے داخل ہونا شہر کے اندر اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو شہر ہوتے تھے کنارے کنارے اس شہر کے شہر پناہ بھی ہوتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے اس کے اندر داخل ہو کر کے آدمی شہر کے اندر جاتا تھا اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تو میں نے تدبیر بتائی ہے لیکن یہ تدبیر تقدیر کے سامنے چلنے والی نہیں ہے یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے آگے نہیں چلنے والی ہے یہ صرف تدبیر ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نقصان تقدیر میں لکھے ہوئے ہوگا تو وہ نقصان تم کو پہنچ جائے گا یہیں تقدیر کا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کو تدبیر کرنا ضروری ہے لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تدبیر سے تقدیر نہیں بدلتی ہے تدبیر کرنا ہے آدمی کو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جائے اور آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے کہ اب ہم نے اللہ پر توکل کر لیا ہے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب آسمان سے خوان نعمت اترے گا ہم اس میں سے کھائیں گے یہ توکل کا غلط مفہوم ہے توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آدمی دوڑ دھوپ کرے دوڑ دھوپ کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے نہیں سمجھ رہا آدمی تگو دو کرے روزی کمانے کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرے محنت کرنا اس کا کام ہے تدبیر کرنا اس کا کام ہے اب تدبیر کا جو نتیجہ ہے تگو دو کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو اس لیے کہ آدمی دیکھا جاتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے تدبیر کرتا ہے لیکن نتیجہ برامد نہیں ہوتا کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تدبیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو تگو دو کرنے کا حکم دیا گیا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے مشہور مقولہ ہے کہ اونٹ باندھ پھر تبکل کر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا توکل کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں کہیں بھی جائے اس لیے کہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو اونٹ کہیں جانے والا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توکل کا غلط مسوم تو نے سمجھا ہے اونٹ کو پہلے باندھ اس کے بعد توکل کر اس کا مطلب یہ پہلے تدبیر کرو اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تدبیر سے تقدیر نہیں بدلتی آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے لیکن اگر تقدیر اس کے خلاف ہے تو پھر تدبیر کسی کام کی نہیں ہوتی باپ کے حکم کے مطابق یہ گیاروں کے گیارہ بھائی مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام مارے محبت کے ان کے قریب گئے اور فوراً ہی ظاہر کر دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف ہوں حضرت بن امیر رونے لگے کافی دنوں کے بعد اپنے سگے بھائی کو دیکھا ہے کہا يعملون دیکھ میں تیرا بھائی ہوں یوسف ہوں میں اور ان لوگوں نے جو کام کیا ہے میرے ساتھ اس پر رنجیدہ مت ہو میرے صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ مجھے کتنا بڑا عہدہ دیا ہے اور انہیں بتلانا بھی نہیں اب بن یمین نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا کہا کہ بھائی جان میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا کہا کہ پھر ابا کا کیا ہوگا کہا کہ ابا کو بھی بلوا لیں گے امی کو بھی بلوا لیں گے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتا ہوں جب ان کا سامان تیار ہو گیا فلما جہزہم بجہازین جالت سقائت فی رحلی اخی ثم آزنا موزن ایتوہ العیر انکم لسارقون جب غلہ ان کا اونٹ کے اوپر لد چکا تو بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا تھا ناپنے والا جس سے ناپا جاتا تھا غالباً وہ سونے کا تھا وہ ناپنے والا پیالہ اس کے اندر ڈال دیا گیا اب جب یہ آگے بڑھے تو اشارہ کیا حضرت یوسف نے ذرا آواز دو ان کو آواز دینے والے نے آواز دی رکو تم سب کے سب چور ہو انکم کون تم لوگ چور ہو اور یہ پیالہ جانتے ہیں کس کے غلے میں تھا حضرت بن کے بن بھی ساتھ میں جا رہے ہیں اور حضرت بن سے حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ ہیلا کر رہا ہوں اور اس ہیلے سے میں تمہیں روکوں گا ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں کہا کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو کہا کہ کیا چیز چوری ہوئی ہے کالو نفتی ملک بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے مل نہیں رہا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ تم لوگوں کے غلے میں موجود ہے تم لوگ چورا کر لے جا رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کالو جینا ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ چوری اور ڈکیتی یہ فساد ہے ہم زمین میں فساد کے لیے نہیں آئے ہم تو سیدھے سادے آدمی ہیں کہا کہ اگر مل گیا تو بادشاہ کا پیالہ تمہارے مال میں کہا کہ اگر مال میں پیالہ پیالہ مل جاتا ہے تو جس کے مال میں ملے اس کو آپ قید کر لیجئے فبد ابھی فبد آبیت قبل آئے تو آپ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے بنیامین کے سامان کی تلاشی نہیں ہوئی پہلے فبد ہوئی اویت قبل اخی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اور دسوں بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین امین کا سامان جب کھولا گیا تو اس کے اندر پیالہ موجود تھا اب سارے کے سارے بھائی سناٹے میں ارے یہ کیا ہو گیا کہا کہ اب کیا بولتے ہو چور ہو کہ نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگوں کے سامان میں نہیں ملا ہے نا ہم لوگوں نے چوری نہیں کی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے اس کا ایک اور بھائی تھا سگا وہ بھی چور تھا کالو یسرف فقد سر کا اللہ من قبل اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں اس کا ایک بھائی تھا یوسف وہ بھی پکا چور تھا نہ فاسر رہا یوسف فی نفس ہی ولم یبدی عالم یہ بات سن کر کے آپ نے اپنے دل میں چھپا لیا اور ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی یوسف ہوں کون سی چوری میں نے کی تھی ہاں اتنا کہا انہوں نے کالا ان تم شرم مکانا بڑی بری پوزیشن میں ہو تم لوگ کالا ان تم شرم مکانا بہت بری پوزیشن میں ہو تم اب بتاؤ کیا کیا جائے کہا کہ دیکھیے اس کا باپ اس کو بہت چاہتا ہے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے آپ اپنے پاس اس کو جانے دیجئے اللہ اللہ انا خزا یہ تو ظلم ہوگا کہ چوری کوئی کرے پکڑا کوئی جائے ہم کسی اور کو نہیں رکھ سکتے ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے سامان میں پیالہ ملا بن یمین کو انہوں نے پکڑ لیا بن یمین کو سب معلوم ہو خوش ہیں وہ تو اب اس کے بعد تمام بھائیوں نے کہا بڑے نے الابیکم جاؤ تم سب کے سب میں تو نہیں جانے والا بڑے بھائی نے کہا کہ میں نہیں جانے والا ارے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا میں بڑا بھائی وہ بھی وعدہ کر کے آیا تھا کہ لے کر کے آؤں گا اب میں کیسے لے کر کے جاؤں یہ ایسا کام کر کے بیٹھا ہے اب میں کیا کروں تم لوگ جاؤ ارجو جاؤانا سرق جا کر کے اپنے باپ سے کہو تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے ان سرق تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے وما بما علمنا كنا حافظين کہ لیکن ہم لوگوں نے چوری کرتے نہیں دیکھا ہے اتنا کہہ دینا ہم لوگوں نے چوری کرتے نہیں دیکھا ہے اما کنہ للغیب حافظین ہم غیب کی حفاظت کرنے والے تھے ہمیں غیب معلوم نہیں لیکن پیالہ نکلا ہے تمہارے بیٹے کے سامان کے اندر جا کر کے بول دینا اب جب جا کر کے ان لوگوں نے کہا تو ان کا غم اور بڑھ گیا لگے ہا یوسف ہا یوسف اب ایک بیٹا تو پہلے سے غائب تھا دوسرا بیٹا بھی غائب ہو گیا پکڑ لیا گیا وہ طلعنو وقال یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو قدیم اندازہ لگائیے کہ حضرت یعقوب کا دل پھٹ گیا ہوگا کہ ایک تو بچہ گیا ہی تھا اور دوسرا بچہ بھی ہاتھ سے نکل گیا کہا کہ ہاں یوسف ہاں یوسف وہ اب عالم تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اندھے اندھے ہو ہو گئے گئے دکھائی نہیں دیتا تھا کچھ تھے بالکل پینا ہی جاتی رہی تھی غم سے روتے روتے یہ اس باپ کی حالت ہو گئی تھی اب بتائیے اگر حضرت یعقوب کو علم غیب ہوتا تو کیا جا کر کے کنویں میں سے اپنے محبوب بچے کو نہیں نکال لاتے کنویں میں تو تھا کنویں میں تو تھا اور یہاں عالم یہ ہے کہ عالم کان یقوم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں نبیوں کو یہاں اپنے محبوب بچے کے بارے میں ایک نبی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ یہاں کنویں میں موجود ہے جا کر کے نکال لوں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اگر معلوم ہوتا کہ میرا بچہ فوڈ منسٹر بن گیا ہے بادشاہ بن گیا ہے مصر کے تاط و تخت کا مالک بن گیا ہے تو کیوں روتے روتے روتے آنکھیں کیوں سفید ہوتی اس کا مطلب نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ورنہ یہ ناٹک یہ ناٹک ہوتا اور نبی ناٹک نہیں کیا کرتا نبی ناٹک نہیں کیا کرتا اگر عالم الغیب مان لیا جائے تو آپ کا یہ رونا ناٹک ہوگا بتاؤ عالم الغیب ثابت کرنے والے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فیل کو کو رونے ناٹک ثابت کر رہے کہ نہیں ثابت کر رہے ہیں اگر علم غیب ہوتا تو روتے کیوں روتے روتے اندھے کیوں ہوتے اس کے بعد بھائی پھر واپس آئے کہا دیکھو ہمارا باپ بہت پریشان ہے ان لہو ابن دیکھو اس کا ایک بوڑھا باپ ہے بہت پریشان ہے اور ہم تم کو اچھا آدمی دیکھ رہے ہیں اچھے آدمی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں کہا کہ اتہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا قال حل علم تم افعال تم بھی یوسف و انتم جاہلون جب تم جاہل تھے اس وقت تمہارا ایک بھائی تھا یوسف اس کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا معلوم ہے فوراً کا ذہن پلٹا سمجھ گئے کہ یہی یوسف ہے پھر بھی شک تھا پوچھنے لگے کالو آئین نقل آنتا یوسف تم ہی یوسف ہو کالا نہ یوسف و حضاخی میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے ان نہ میت تقریبا اس قد من اللہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو تقوا اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تقوا تو عورت نے عیش پرستی کی دعوت دی لیکن انکار کر دیا یہ تقوا اور صبر کتنی مصیبتیں جھیلی لیکن صبر انہوں نے کیا اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا کہا کہ سچمچ اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں برتری دی ہے اب جو چاہو ہمارے ساتھ کرو قطع نہیں میں تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا نہیں ہوں تم نے میرے ساتھ برائی کی لیکن میں تمہارے ساتھ اس کے بدلے میں برائی نہیں کروں گا لا علیکم اليوم جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے یہ ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ کہ جو ان کے اوپر ظلم کرے ایک تو انہیں معاف کرتے ہیں دوسرے انہیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ جاؤ تمہیں معاف کرے تم نے میرے ساتھ برائی کی تھی یہ نبیوں کا اعلیٰ کردار ہوتا ہے اور اس قصے کے اندر اسی کردار کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اولن تو برائی کرنے والے کو معاف کر دے اور دوسرے اس کے لیے دعا کرے کہ جا یقفر اللہ لکم اللہ تجھے معاف کرے وہ ہوا ارحم الرحمین وہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میری قمیص لے جاؤ اور یہ میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا بینائی لوٹ آئے گی اور نبیوں سے کرامت نبیوں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے ہم اولیاء کی کرامت کے قائل ہیں نبیوں کی نبیوں کے معجزے کے قائل ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی کو لوٹانے کی قوت ڈال دی تھی لے کر کے وہ کرتا پہنچے ادھر سے لے کر کے یہ لوگ کرتا چلے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں سے کہنے لگے جو وہاں رکے ہوئے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آس پاس میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں دیکھو اگر تم لوگ مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو میں ایک بات کہوں کہا کہا کہ کہو کہ دیکھو مجھے سٹھیایا ہوا مت کہنا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی لاجد ریح یوسف یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں جو بھائی باہر رکے ہوئے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہا خدا کی قسم آپ پرانی گم رہی میں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے فلم جال بشیر تب تک وہ بشیر پہنچا خوشخبری دینے والا جو ہاتھ میں کرتا لیے ہوئے تھا اس نے آپ کو کرتا اڑایا پر بصیرہ بسیرا آپ کی بینائی واپس آ گئی بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا میں نہ کہتا تھا انی عالم من اللہ مالا تعلمون میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ذرا یہ آیت کریمہ دیکھو انی عالم من اللہ ہے میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو یہ قید بتا رہی ہے کہ نبی کو وہی علم ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ورنہ من اللہ کی قید بالکل بیکار ہے انی عالم انی عالم میں نے آئی نو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کتنا ہوگا انی عالموں کا مطلب مین اللہ اللہ کی طرف سے مالا جو تم نہیں جانتے ہو یا مین اللہ کی قید بتا رہی ہے کہ نبی کو علم ہوتا ہے تبھی وہ کوئی بات کہتا ہے اسے علم غیب نہیں ہوتا اور سادی شیرازی رحمت اللہ نے ایک بڑا اچھا شیر کہا اس تعلق سے کہ گہے برتارم اعلی آلہ نشینم کیا گہے فارسی زبان بڑی پیاری ہے اردو کو حسین کرنے کے لیے اردو کو بہترین بنانے کے لیے پرسین کا پڑھنا ضروری ہے ہم لوگوں کو باقاعدہ دو دو تین تین سال پرسین پڑھائی گئی ہے تاکہ اردو کے اوپر کمانڈ ہو جائے اردو بہترین ہو جائے اور کسی بات کو معافی ضمیر کو جس بھی انداز سے ہم چاہیں اسے ظاہر کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں تو گہے برتارم اعلی نشینم گہے برپشت پائے خود نبینم کبھی کبھی تو ہم آسمان کی بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اپنے پیچھے کا علم نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے گہے بر تارا میں آلہ نشیدم گہے بر پشتے پائے خود نبینم کبھی تو ہم آسمان کی بات کرتے کہ آسمان میں کیا ہے اور کبھی ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر کے پیچھے کیا ہے تو جب اللہ بتاتا ہے تو آسمان کی بات معلوم ہو جاتی ہے یہ سادی فرما رہے اور اللہ نہیں بتاتا تو پیر کے پیچھے کی بات نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہار گم ہے اونٹ کے نیچے موجود ہے سارے صحابہ کے رام پریشان ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے آئے تھے تیمون نازل ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے جیسے اونٹ اٹھا ہار وہی موجود تھا تمام کے تمام لوگ پریشان تھے ہار وہی موجود تھا اونٹ کے نیچے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے عالم الغیب عالم الغیب کیا ان, کی, ان کا مغز خراب ہو گیا ان کی عقل خراب ہو گئی ہے اتنے واقعات ہیں جو تردید کرتے ہیں اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا چاہے جائے کہ کسی ولی کو علم غیب ہو نبی کو علم غیب نہیں ہوتا بچہ موجود ہے اس کی خوشبو نہیں آ رہی ہے کہ وہ کنویں کے اندر موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتانا چاہا لیکن اللہ نے یہاں بتا دیا مصر سے چل رہا ہے قاصد تو خوشبو کنان کے اندر پہنچ رہی ہے بیٹا کنویں کے اندر موجود خوشبو نہیں مل رہی ہے لیکن یہاں مصر سے چل رہا لے کر کے تو یوسف کے کپڑے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ انی عالم امین اللہ مالا تعالیٰ جو حضرت یعقوب نے کہا بالکل پرفیکٹ کہا کہ اللہ جب بتاتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا من اللہ کی قید یاد رکھو انی عالم میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو یہ جو نوجوان ہیں جو بحث و مباحثہ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو من اللہ کے اوپر کافی دھیان دینا ہے مجھے علم ہوتا ہے میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو اس کا مطلب مجھے اللہ بتاتا ہے تب مجھے علم ہوتا ہے اور یہ آیت دو بار ہے دو بار ہے اس سفے کے اوپر بھی ہے اور اس سے پہلے جو سفا ہے اس کے اوپر بھی ہے عالم من اللہ کی قید وہاں بھی ہے کہا کہ ابا ہم لوگ غلطی پر تھے ہمارے لیے دعا کیجیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو خود استغفار کرے اور کسی اچھے آدمی سے کہہ دیے کہہ دے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو میں ذرا گل ہوں قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا انا کنہ خواتین ہم غلط کار ہیں ابا ہمارے لیے آپ دعا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے اگر باپ نیک ہے کہ ابا ہمارے لیے دعا کرتے رہو میرے مال میں برکت کے لیے میری اولاد میں برکت کے لیے میری آخرت کے لیے میری دنیا کے لیے بیٹا باپ سے کہے اور اسی طریقے سے بیٹا نیک ہو تو باپ کہے کہ بیٹے میرے لیے دعا کر خود استغفار کرے دوسروں سے کہے کہ ذرا میرے لیے دعا کرو حضرت قال استغفر لكم ربی ضرور دعا کریں گے تمہارے لیے ضرور دعا کریں گے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو مصر بلوایا تخت کے اوپر بٹھایا سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سجدہ پہلے روا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اپنے مالک کو بادشاہ کو رب کہنا جائز تھا کسی آدمی کو رب کہنا جو کہ اس کا آقا ہو بادشاہ ہو رب کہنا جائز تھا لیکن اس شریعت کے اندر کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے اپنے آقا کو یا اپنے مالک کو اپنے بادشاہ کو پہلے رب کہنا جائز تھا تو اس شریعت کے اندر یہ سجدہ جائز تھا تعظیمی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور وہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے یا من قبل قد حقا آج سے بیسوں سال پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ اسی خواب کی تعبیر ہے قد جالہ ربی حق کا اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ کبھی آدمی برسوں پہلے خواب دیکھتا ہے لیکن خواب کی تعبیر کئی سالوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے نہیں ثابت ہوا کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے لیکن برسوں کے بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج ابھی رات میں خواب دیکھا دوسرے دن خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے کبھی کبھی خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے جیسے یہاں دیر ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا ولی ہے مجھے زندہ رکھ دنیا کے اندر تو ایمان کے اوپر اور مارنا تو مسلمان بنا کر متوفنی مسلموں والحکری بالصالحین اور صالحین کے اندر میرا شمار کرنا ان کے ساتھ مجھے اٹھانا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آئے ہمارے حبیب ذالک من امبائل غیب یہ غیب کی خبر تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اس لیے کہ آپ امی ہیں اور یہ واقعہ کسی نے آپ کو بتایا نہیں یہ غیب کی خبر ہے ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں تھا ہم بتا رہے ہیں آپ کو اور وما کن تلدہم ایک تو آپ کو علم نہیں تھا دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں وما کن تلدہم آپ اس وقت موجود نہیں تھے اجما امرہم جب تمام بھائی مل کر کے حضرت یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے اس وقت آپ موجود نہیں تھے یہ آیت کریمہ آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہے اور آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرتی ہے اس لیے کہ قرآن حکم کہتا ہے وما کن لدیہم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب بھائی لوگ سازشیں کر رہے تھے یوسف کے خلاف یہ آیت کریمہ دو مسئلوں کی تردید کرتی ہے ایک تو آپ کے عالم الغیب ہونے کی دوسرے آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ کی تمنا کے مطابق سارے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے نبی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری امت کا ہر ہر فرد مسلمان ہو جائے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں بلکہ اکثر غیر مومن ہوں گے اور آگے فرمایا گیا ہمایوں اکثر ہوں بلّہ اللہ مشرقن ایمان والے تھوڑے ہوں گے اور مشرق زیادہ ہوں گے آج بھی دیکھو ہر دور کے اندر ایمان والے تھوڑے رہے آج بھی توحید والے زکات برابر ہے مذاق سے کہا جاتا ہم زکات برابر ہے الحمد اب زکات کے برابر ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ توحید کی روشنی پھیل رہی ہے توحید کا نور چاروں طرف پھیل رہا ہے لوگ حق بات کو سمجھ رہے ہیں قرآن کیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں احادیث شریفہ کیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں لوگ اب ہم زکات بھر نہیں رہے پھر بھی ان سے کم تو رہیں گے ہی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق قلیل لوگوں کو دیا ہے حق قلیل کے ساتھ ہوتا ہے کثیر کے ساتھ حق نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے قصہ بیان کیا ہے ان قصوں کے اندر عبرت ہوتی ہے الْأَلْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي عِبْرَةٌ سمجھنے والوں کے لیے عقل والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قصہ سمجھ کر کے مت پڑھو بلکہ اس کے اندر جو عبرت ہے جو اس کے اندر نکات ہیں ان نکات کو سامنے لاؤ اور اپنی عملی زندگی کے اندر اسے لاؤ اپلائی کرو اپنی اپنی عملی زندگی میں کہ دیکھو نوجوان ہے ایک مالدار اور خوبصورت اور دعوت گناہ دے رہی ہے لیکن کہتا ہے انی خاص اللہ میں اللہ سے دیتا ہوں کیا کیا باتیں میرا خیال ہے کہ اگر سورہ یوسف کو کوئی ازول تاخیر پڑھ لے بے شمار نکات بے شمار باتیں اس کو معلوم ہو جائے گی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احسن القصص کہا ہے بہت بہترین قصہ بہت حسین قصہ نہ ہنو نہ احسن القصص شروع میں ہی آئے سورہ کریمہ کے فرمایا گیا کہ اب ہم ایک بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں حقیقت پر مبنی قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور آخر میں بیان, بیان کیا گیا کہ قصے کا مقصود پڑھ کر کے ناول کی طرح تاج پر رکھ دینا نہیں ہے بلکہ قرآن جو قصہ بیان کرتا ہے وہ قصہ حقیقی ہوتا ہے اور اس قصے کے اندر عبرت ہوتی ہے اول الباب کے لیے لطف کا نفی قصم عبرت الباب اور اس کے اندر عبرت ہوتی ہے اول الباب کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ رات شروع ہوتی ہے اس کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر کھمبے کے جو تم دیکھتے ہو اللہ نے یہ بات کہی اللہ بغیر عمد اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کھمبے کے تم اس کو دیکھتے ہو میرا خیال یہ ہے کہ ترونہا کی قید یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی بات ختم ہو جاتی بغیر عمد ان پر کہ بغیر کھمبے کے ہم نے آسمان کو بنایا ہے نہ کا مطلب تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر کھمبے کے لیکن حقیقت میں بغیر کھمبے کے نہیں ہے بلکہ یہاں گریویٹی کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کھمبے لگے ہوئے گریویٹی کے ایک چیز دوسری چیز کو کھینچ رہی ہے اگرچہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹن کا جو نظریہ گریویٹی ہے کشش شکل کا نظریہ ہے قرآن کی ساتھ کے اندر موجود ہے اللہ الوی رفا سماواتے بغیر امدین تروڑا بظاہر کھمبے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ گریویٹی موجود ہے جو کھمبے کی حیثیت سے ہے جس طریقے سے پلر لگا دیا جائے تو ایک چیز اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے اسی طریقے سے ہم نے گریویٹی کے ذریعے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر جو ہے ٹھہرا رکھا ہے اور اگر یہ گریوٹی ختم ہو جائے تو ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے اور پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے تو تارونا کی تحت بتا رہی ہے نیوٹن کے نظریے کشش سکل کو گویا کہ کشش سکل کا نظریہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے پرانے حکیم نے نیوٹن سے پہلے یہ نظریہ پیش کر دیا تھا کوئی نیا نظریہ نہیں ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بوٹنی کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں علم النباتات کے تعلق سے کہ دیکھو ایک ہی زمین ہوتی ہے ذرا قرآن کریم کا انداز بحث دیکھو کہ مثلا ایک کمپنی ہے کمپنی کے اندر ایک مشین ہے اس کے اندر تاگے بنتے ہیں دوسری مشین تاگے کو شارٹ آؤٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آگے چل کر کے کپڑا بنتا ہے پھر اس کپڑے کو آگے چل کر کے ایک مشین رنگتی ہے مشینیں الگ الگ ہیں کام کرنے والی ایک ہی مشین سارا کام نہیں کرتی کوئی مشین شارٹ آؤٹ کرتی ہے دھاگے کو کوئی مشین دھاگا بناتی ہے کوئی مشین اس دھاگے کو کپڑے کی شکل میں بدلتی ہے اور پھر کوئی مشین اس کپڑے کو رنگ کرتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ایک ایک دس یا بیس اسکوائر فٹ زمین لے لو جگہ انار لگا دو اسی جگہ پر کیلا لگا دو اسی جگہ پر انگور لگا دو اسی کی جگہ پر پپیا لگا دو مشین ایک ہے لیکن پیداوار مختلف ہے یہ ہماری قدرت دیکھو وہ ہماری مشین ہے مشین ایک ہے مشین ایک ہے جو بھی پلان ڈالو وہ مشین اس پلان کو باہر نکال دے گی پلان مختلف ہوگا مشین ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ بوٹنی کے جو طالب علم ہیں وہ کم سے کم سورہ راد کی ان تین چار آیتوں پر گہری نگاہ ڈال لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت بالغہ ان کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو چیز گھٹتی ہے بڑھتی ہے ہمیں معلوم ہے